وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رکھ تو سکتے ہیں یہ لڑکی کا نام لیکن یہ اکثر مردوں ہی میں رکھا جاتا ہے شاہ نواز کا شارٹ کٹ لک جیسے کسی کا نام شاہ نواز ہے تو اس کو شانو شانو بولنے لگ جاتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لڑکی کا بھی نام کوئی حرض تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ یہ زیادہ معروف اور زیادہ فیمس مردوں ہی میں ہے مطلب لڑکوں میں ہی ہے तो ऐसा नाम रखें आप जो लड़कियों में ज़्यादा मशहूर हो तो ज़्यादा अच्छा है